السلام علیکم اسٹوڈینٹس کیا حال چال ہے آپ کا آج ہم ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے پچھلی دفعہ ہم نے کچھ پروگرامنگ کے حوالے سے کام کیا تھا پروگرامنگ کر کے دیکھی تھی I hope you have done that coding on your PCs اور اس کو کمپائل کر کے چلا کے بھی دیکھا ہوگا uh, اس میں ہم نے تھوڑی سی پرابلمس دیکھی تھیں کہ جب ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں تو وہ uh, چلا جاتا ہے میموری سے آؤٹ ہو جاتا ہے ہمارا سارا ڈیٹا بھی لوز ہو جاتا ہے اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اس کے لیے ہم کچھ پرسسٹنس کا کام کریں گے پرسسٹنس کے کام کرنے سے پہلے ایک چیز جو میں یہاں پہ ڈسکس کرنا ضروری سمجھوں گا آج کے لیکچر میں وہ ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ کیونکہ وہاں پہ جب ہم فائل ریڈنگ رائٹنگ کریں گے تو ایکسیپشنز آئیں گی اور ان ایکسیپشنس کو ہم نے ڈیل کرنا ہوگا تو آج ہم پہلے تھوڑا ایکسیپشن ہینڈلنگ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ لیکچر میں اور یہ دیکھیں گے کہ پرسسٹ کیا کس طرح سے کیا جاتا ہے ڈیٹا کو فائل سسٹم کے اندر ایکسیپشن ہینڈلنگ جو ہے یہ ایک بہت ہی میجر پارٹ ہوتا ہے کسی بھی طرح کی کوڈنگ انوائرمنٹ کا اور ایکسیپشنز اگر پراپرلی ہینڈل نہ ہوئی ہوں تو کوئی بھی پروگرام فیل ہو جاتا ہے یا کلائنٹس کے لیے یوزیبل نہیں رہتا سب سے پہلے کچھ ہم ایکسیپشنز کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ ایکسیپشنز ہوتی کیا ہیں کیسے کام کرتی ہیں ایررس ڈفرینٹ ٹائپ کے آپ نے دیکھے ہوں گے پروگرامنگ کے اندر کئی ٹائپ کے ایررز آتے ہیں رن ٹائم ایررز ہوتے ہیں لاجیکل ایررز ہوتے ہیں سینٹیکس ایرر ہوتے ہیں سیمینٹک ایررز ہوتے ہیں ان سب کو ڈیل کرنے کے ڈفرینٹ ویز ہیں جیسے جو سینٹیکس ایررز ہیں یہ آپ کا کمپائلر جو ہے بہت اچھے طریقے سے کیچ کر لیتا ہے اگر آپ سیمی کولن ڈالنا بھول گئے اپنی اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ یا کچھ اور اسی طرح کا آپ نے کام کیا ہے کوئی لینگویج کا اسٹرکٹ پراپرلی یوز نہیں کیا کچھ اس کی چیزوں کو تو یہ سینٹیکس ایرر میں آ جاتا ہے اور آپ کا لینگ آپ کا جو کمپائلر ہے اس کو کیچ کر لیتا ہے لاجیکل ایررز جو ہوتے ہیں یہ کمپائلر کیش نہیں کر سکتا اور these are very much hard to get an debug کیونکہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے مائنڈ میں ہے اور اگر آپ نے کوڈ لکھتے ہوئے اس کو uh, نظر انداز کیا ہے یا غلطی سے کچھ uh, غلط چیز لکھ دی ہے تو وہ اس کو ڈھونڈنا اور ڈی باگ کرنا ایک مشکل کام ہوتا ہے سو لاجیکل ایرر ڈھونڈنا اس کو صحیح کرنا لاجک کو صحیح کرنا یہ پروگرامر کا کام ہوتا ہے سملرلی ہمارے پاس آگے سینٹیکس ایرر ہمارے پاس لاجیکل ایرر کچھ ایررز آتے ہیں جو کہ رن ٹائم پہ آ کر ہوتے ہیں جیسے آپ نے ایک فائل سے ڈیٹا ریڈ کرنا تھا پتہ چلا کہ وہ فائل وہاں سے اڑ گئی ہے وہاں پہ نہیں ہے ڈیلیٹ کر دی گئی ہے کوئی اور بھی اس سسٹم کو یوز کر رہا تھا آپ نے یوزر سے ایک نمبر لے کے اس کو کنورٹ کرنا تھا نمبر میں ایک اسٹرنگ کو نمبر میں کنورٹ کرنا تھا پتہ چلا کہ اس اسٹرنگ کی فارمیٹ ایسی تھی کہ وہ نمبر میں کنورٹ نہیں ہو سکتی تھی یا نل پوائنٹر کہیں پہ آ رہا ہو تو یہ ساری ایسی ایکسیپشنز ہیں ایسے پرابلمس ہیں جو کہ رن ٹائم پہ آ کر ہوتے ہیں ان کو ہینڈل بھی کیا جا سکتا ہے دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ یہ کیسے کام کرنا ہے اور یہ ہمارے کوڈ کے اندر ان کو ان کے ساتھ ساری ڈیلنگ کی جاتی ہے تو ہم ذرا بات کریں گے اس طرح کی ایررز پہ ایکسیپشنس پہ اس طرح کی ایکسیپشنس پہ یا سچویشنس پہ جو کہ کوڈنگ کے بعد پروگرام کو چلاتے ہوئے جن کے آنے کا امکان ہوتا ہے جن کا تعلق لاجک سے یا سنٹیکس سے نہیں ہوتا جب آپ بات کرتے ہیں جاوا کی اور اس کے اندر جو ہماری ایرر ہینڈلنگ اور یہ ساری چیزیں ہیں تو دو چیزوں میں تھوڑا سا ڈفرینس بتاتا چلوں جس طرح جاوا اس میں ڈفرینشیٹ کرتی ہے وہ ہے ہمارے ایررز اور ایکسیپشنز ایرر ایک ایسی کنڈیشن کو سمجھا جاتا ہے جو کہ ہمارے لیے ڈیلیبل نہیں ہے جیسے فار ایگزامپل آپ کا پروگرام رن کر رہا ہے اور آپ کی ہارڈ ڈسک کریش ہو گئی ہے اور maybe power supply shut down ہو گئی ہے یا آپ کا سی پی یو چلنا بند ہو گیا کچھ اس طرح کا کام ہو گیا یہ ایسی ایک کنڈیشن ہے from which your program can not recover so that is why we generally do not deal with errors in our programs however exceptions are such conditions with which we can deal we can code for these exceptions جیسے ایک فائل ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایک جگہ پہ پڑی ہوگی وہ فائل وہاں پہ نہیں پڑی ہوئی تو ایسی سچویشن کو ہم ہینڈل کر سکتے ہیں ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یوزر ہمیں ایک نمبر دے گا یوزر نے نمبر دینے کے بجائے کچھ سینٹینس کچھ ورڈ دے دیا یہ بھی ایک ایکسیپشنل کنڈیشن ہم اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں سو ایررز اور ایکسیپشنس میں یہ ایک تھوڑی سی سٹل ڈفرینس ہے جو کہ جاوا کے انوائرمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں ہم کرتے ہیں ایررز کو ہم ہینڈل نہیں کرتے بیکاز یہ ہمارے اختیار سے باہر ہوتا ہے high way we deal with exception so exceptions کو ہم ہینڈلنگ کریں گے ایکسیپشن کو جاوا کے اندر ایک آبجیکٹ کے فارم میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے ایم شیور کہ آپ نے سی پلس پلس میں تھوڑی ایکسیپشن ہینڈلنگ کی ہوئی ہوگی بالکل جاوا میں بھی اسی طرح سے ہے کچھ جو اس کے ڈفرینسز ہیں وہ ہم سامنے دیکھ لیں گے ایکسیپشن کو ایک آبجیکٹ کے طور پہ جاوا میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے جب بھی کسی اسٹیج پہ کوئی ایکسیپشن اگر ہوتی ہے وہ آبجیکٹ ہمارا سسٹم تھرو کر دیتا ہے اور اس آبجیکٹ کو پھر ہم کیچ کر کے اس کو ہینڈل کرتے ہیں جیسے آپ نے سی پلس پلس میں ٹرائی کیچ کر کے دیکھا ہوگا تو جاوا میں بھی اسی طرح ٹرائی کیچ کی چیزیں ہیں ایکسیپشنس کو ہم یہاں پہ ہینڈل کر کے دیکھیں گے اب جاوا میں ایکسیپشنس کو تھوڑا سا اور بھی کیٹیگرائز کیا جاتا ہے اس پہ بھی ہم ذرا بات کرتے ہیں جاوا کے اندر ایکسیپشنس کو ایک تو میں نے کہا کہ ایررز اور ایکسیپشنس کے اندر ڈسٹنکشن ہے ایررز ہم ہینڈل نہیں کرتے ایکسیپشنس کو ہم ہینڈل کرتے ہیں جاوا میں اس کے علاوہ ایکسیپشنس کو فردر کیٹیگرائز کیا جاتا ہے دو ڈفرینٹ ٹائپ کی فارمیٹس میں کچھ کو ہم کہتے ہیں چیکڈ ایکسیپشنس اور کچھ کو ہم کہتے ہیں ان چیکڈ ایکسیپشنس یہ چیکڈ اور ان چیکڈ ایکسیپشنس میں کیا ڈفرینس ہے یہ مے بی آپ کے لیے تھوڑا سا ڈفرینٹ یا نئی چیز ہو چیکڈ ایکسیپشنس وہ ہوتی ہیں جن کو ہمارا کمپائلر ہی چیک کر لیتا ہے ہمارا کمپائلر ہمیں فورس کرتا ہے کہ ان ایکسیپشنس کے لیے ہم پہلے سے کوڈ کو پرووائڈ کریں فار ایگزامپل ایک فائل ہے یا او ہے او ہمارے پروگرام کے انٹرنل مسئلہ نہیں ہے یہ ایکسٹرنل ہے آئیو یوزر نے کی بورڈ سے کرنی ہے فائل ہماری ہارڈ ڈرائیو پہ پڑی ہے تو ایسے ایکسٹرنل فیکٹرس جو کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں لیکن still we can deal with them ان کو جاوا کے اندر چیک ایکسیپشنس کی فارم میں ریپرزینٹ کیا جاتا ہے اگر آپ کے کوڈ میں کہیں فائل ریڈنگ رائٹنگ ہو رہی ہے اور آپ نے پہلے سے اس کے لیے یہ سوچ کے پروگرامنگ نہیں کی کہ اگر فائل نہ پڑی ہوئی یا فائل نہ ملی یا کوئی پرابلم آ گیا آئی او کے اندر تو کیا ہوگا تو جاوا کا کمپائلر آپ کا پروگرام کمپائل نہیں کرے گا آپ کو پہلے فورس کرے گا کہ اس کو ہینڈل کر لیں سملرلی کچھ ایکسیپشنز ہیں جو کہ کہلاتی ہیں unchecked exceptions unchecked exceptions وہ ہوتی ہیں جہاں پہ جاوا کا کمپائلر ہمیں فورس نہیں کرتا کہ ہم ان ایکسیپشنس کو پہلے سے ہینڈل کریں لیکن اگر وہ ایکسیپشنس آ جائیں تو وہ ایکسیپشنس ہمارے ہمیں تھرو کی جاتی ہیں ہم انہیں کیچ کر کے ہینڈل کر سکتے ہیں لیکن جاوا کا کمپائلر ہمیں فورس نہیں کرتا کہ بھئی آپ پہلے سے اس کے لیے کوڈنگ کریں چیکڈ ایکسیپشنس کے لیے جاوا کا کمپائلر ہمیں فورس کرتا ہے کہ آپ اس کے لیے کوڈ لکھیں پہلے سے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کوڈ لکھیں ورنہ وہ کمپائل ہی نہیں کرے گا program unchecked exceptions are not checked by the Java compiler تو یہ ان چیکڈ ایکسیپشنس کس طرح کی ہوں گی فار ایگزامپل آپ دو نمبرس کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں تو five divided by any integer آئے اب یہاں پہ اگر آئے کہ ویلیو زیرو ہے تو یہ ایک ایکسیپشن آ جائے گی آپ اسٹوڈنٹ ایس آپ نے ایک ویریبل ڈکلیئر کیا اس کا کنسٹرکٹر کال کیے بغیر اس ایس کے اوپر آپ نے کوئی میتھڈ کال کر دیا تو آپ کو نل پوائنٹر ایکسیپشن آ رہی ہے ایک اسٹرنگ ہے ٹی ڈبلیو او ٹو لکھا ہوا ہے آپ نے اس کو انٹیجر میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی نمبر فارمیٹ ایکسیپشن آ جائے گی یہ ایسی کنڈیشنز ہیں کہ اگر ہم نے پروگرامنگ پراپرلی کی ہو یا ہمارے پروگرام کو انٹرنلی ہم نے کچھ چیکس پراپرلی لگائے ہو تو یہ کنڈیشنز نہیں ہوں گی so that is why compiler thinks that if you do proper coding یا ہمارے کوڈ کے اندر ایشوز کو ہینڈل کیا ہو تو ایکسیپشنس نہیں آئیں گے وہ ان کو ہمیں فورس نہیں کرتا ہینڈل کرنے پہ ہاؤ ایور اگر یہ کنڈیشنز ایکسٹرنل ہیں ہمارے سسٹم سے جیسے آپ فائل کی ایگزامپلس لیں فائل ہمارے سسٹم سے ایکسٹرنل ایک سورس ہے جہاں سے ہمیں ڈیٹا ریڈ کرنا ہے یا ڈیٹا رائٹ کرنا ہے اب فائل اگر آپ شیئر سسٹم پہ بیٹھے تو کوئی اور بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے ماڈیفائی کر سکتا ہے اس کا نام تو ہمارا کمپائلر کہے گا کہ یہاں پہ ایکسیپشن آنے کا چانس ہے اور ہائیلی لائکلی ایونٹ ہے کہ شاید یہاں پہ ایکسیپشن آ جائے سو اس کو پہلے سے ہینڈل کریں تو وہ ہم چیک ڈکسیپشن کے چیک ڈکسیپشن بن جائے گی اس کو ہمیں ہینڈل پہلے سے کرنا پڑے گا ہینڈل کرنے میں ان کو کوئی ڈفرینس نہیں ہے صرف ایک چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے کوڈ کی کوئی لائن لکھی ہے جہاں جو فائل پڑی اور وہ ایکسیپشن ہینڈل وہاں پہ نہیں ہوئی تو کمپائلر ہمیں کہے گا کہ بھائی ایکسیپشن ہینڈل کرو اور اگر آپ نے کوڈ کی کوئی لائن لکھی ہے جو کہ ایک اسٹرنگ کو نمبر میں کنورٹ کری تو کمپائلر ہمیں وہاں پہ اس طرح کی کوئی وارننگ یا اس طرح کی کوئی چیز نہیں دے گا جاوا کی ایکسیپشن ہینڈلنگ کی تھوڑی ہم ایگزامپلس دیکھیں گے اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی ایکسیپشن کلاسز کی ہائر آر کی ذرا بتانا چاہوں گا اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ پہ جاوا کے اندر ہمارے سامنے ایک کلاس ہے جس کا نام ہے تھرو ایبل یہ تھرویبل کلاس انہیریٹ کر رہی ہے اوپر سے آ رہی ہے جو کہ فائنلی ہمیں پتہ ہے کہ ہر چیز آبجیکٹ سے انہیریٹ ہو رہی ہوتی ہے یہ تھرو ایبل ہماری وہ مین کلاس ہے جہاں سے ساری ایکسیپشنز اور ایررز کی کلاسز آگے چلتی ہیں تھویبل کلاس کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے ہماری کلاسز انہارٹ کر رہی ہیں ایرر اینڈ ایکسیپشن ایرر وہ پارٹ ہے جس کو ہم ہینڈل نہیں کرتے یہ وہ کلاسز ہیں جو کہ جیسے آؤٹ آف میموری ایرر ہے you can not actually handle this error thread death A W T error آپ ان کو کرنا چاہیں بھی تو ہینڈل یہاں پہ پراپرلی نہیں کر سکتے سو ایرر کنڈیشنز کو we generally do not handle error condition however اس کے پیرل ایک آپ کو کلاس نظر آ رہی ہے ایرر کے وچ از ایکسیپشن ایکسیپشنس کو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں ایکسیپشن سے اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری کلاسز ایکسیپشن سے ایکسٹینڈ کر رہی ہیں ایکسیپشن سے انہارٹ کر رہی ہیں ان کلاسز کو سب کلاسز کو تو ہم یہاں پہ نہیں دکھا سکتے لیکن کچھ ہم نے اس میں دکھایا آپ کو کہ ایک کلاس وہ ہے جو کہ رن ٹائم ایکسیپشن ہے یہ رن ٹائم ایکسیپشنز وہ ایکسیپشنز ہیں جو کہ فال کرتی ہیں ان چیکڈ ایکسیپشنس کی کیٹیگری میں یعنی کہ اگر ان میں سے کوئی ایکسیپشن آ رہی ہو ہمارے پروگرام میں تو ہمارا کمپائلر ہمیں فورس نہیں کرے گا کہ اس کو پہلے سے ہینڈل کرے جو میں بار بار ورڈ یوز کر رہا ہوں فورس نہیں کرے گا اس کو پہلے سے ہینڈل کرے اس کی ابھی ہم آپ کو ڈیمانسٹریشن دکھائیں گے تو رن ٹائم ایکسیپشن کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کچھ ایکسیپشنس لکھی ہیں جیسے نال پوائنٹ ایکسیپشن ہے ریتھمیٹک ایکسیپشن ہے array index out of bound exception ہے یہ وہ ایکسیپشنز ہیں کہ جو کہ ہمارا کمپائلر ہمیں فورس نہیں کرتا کہ ہم ان کو پہلے سے ہینڈل کریں کوڈ لکھ دیا ہے اگر ایکسیپشن آئے گی تو پرابلم آ جائے گی ایکسیپشن نہیں آئے گی تو اینڈ کوڈ کوڈنگ ہمیں ذرا پراپر کرنی چاہیے اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آ رہی ہے آئی او ایکسیپشن کی کلاس آئی او ایکسیپشن جو ہے آئی او ایکسیپشن اور باقی ساری کلاسز جو کہ ایکسیپشن سے ہینڈل کر انہیریٹ کر رہی ہیں یہ ساری وہ ایکسیپشنز ہیں جو کہ چیکڈ ایکسیپشنز کی کیٹیگری میں فال کرتی ہیں because our compiler check for these exceptions where at compile time تو چیکڈ ایکسیپشنز جو ہیں ان کو ہمیں ہینڈل کرنا پڑتا ہے پہلے سے اور ان چیکڈ ایکسیپشنز کو ہم پہلے سے ہینڈل نہیں کرتے اس کے بعد یہ جاننے کے بعد کہ ہمارے پاس کچھ ایررز ہیں کچھ ایکسیپشنز ہیں ایکسیپشنز میں چیکڈ اور ان چیک دو ڈفرینٹ ٹائپ کی کیٹیگریز ہیں ہم ذرا جاوا کی ایکسیپشن ہینڈلنگ وکیبلری پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر کوڈ پہ آ کے کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں جاوا کے اندر جب آپ ایکسیپشن ہینڈلنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ کی ورڈز ہیں جن میں سے کافی اس آپ فیملیئر بھی ہیں جن میں سے ایک جو ہے try catch finally throw throws یہ کی ورڈز ہیں جو کہ ایکسیپشن کو جنرلی ہینڈل کرنے کے کام آتے ہیں اب ان ون بائی ون تھوڑے سی کی اسمال سی میں ڈسکرپشن آپ کو بتاتا ہوں ان میں سے کچھ کی ورڈس کو بھی ہم استعمال کر کے ایگزامپلس میں اپنی دیکھیں گے ٹرائی uh, وہ کی ورڈ ہے کہ جس کے اندر جب ہم ٹرائی uh, بلاک ہم لکھتے ہیں تو اس کے اندر ہمارا وہ کوڈ ہوتا ہے جس کے اندر ایکسیپشن اکر کر سکتی ہے جیسے فائل uh, ریڈ کر رہے ہیں تو وہ کوڈ ہم یہاں پہ لکھیں گے اسٹرنگ کو نمبر میں کنورٹ کر رہے ہیں وہ کوڈ ہم یہاں پہ لکھیں گے تو یہ وہ پارٹ ہوتا ہے ہمارے کوڈ کا یہ وہ بلاک ہوتا ہے ہمارے کوڈ کا جہاں پہ ایکسیپشن جو ہے اکر کر سکتی ہے ٹرائی کے بعد نیکسٹ پارٹ جو ہوتا ہے نیکسٹ جو ورڈ ہے جو کہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے دیٹ از کیچ اگر تو ٹرائی بلاک میں کوئی ایسی لائن نہ ہو کوئی ایسا کوڈ ایگزیکیوٹ نہ ہو جس میں ایکسیپشن آ رہی ہو ایکسیپشن آئے تو ٹرائی بلاک ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے and all the catch blocks are skipped but if there is an exception inside the try block تو ٹرائی بلاک کے اندر وہ ایکسیپشن تھرو کی جاتی ہے اور پھر کیچ بلاک کے اندر آ کے ہم ایکسیپشنس کو ہینڈل کرتے ہیں کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ ہم ہمیشہ کرنا چاہتے ہیں چاہے ایکسیپشن آئے چاہے ایکسیپشن نہ آئے زیادہ تر یہ ریسورسز کا کلین اپ سے ریلیٹڈ کوڈ ہوتا ہے جیسے اگر آپ نے ڈیٹا بیس سے کنیکشن اوپن کیا ہوا ہے you might want to close that connection اگر آپ نے فائل ایک اوپن کی ہوئی ہے تو you might want to close that file so وہ کام جو آپ نے ہمیشہ کرنا ہے چاہے ایکسیپشن آئے یا نہ آئے وہ کام آپ فائنلی میں لکھتے ہیں تو ٹرائی میں وہ کوڈ ہو گیا جو کہ ہمارا جس جہاں پہ ایکسیپشن آنے کا چانس ہے کیچ میں اگر کوئی ایکسیپشن آتی ہے ٹرائی والے کوڈ میں تو کیچ بلاکس کے اندر وہ ایکسیپشن ہینڈل کی جا سکتی ہے اور فائنلی بلاک وہ ہے جو کہ ہمیشہ لکھا جاتا ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے چاہے ایکسیپشن آئے یا نہ آئے کیا یہ سارے کے سارے بلاکس لکھنے ضروری ہیں ایسا نہیں ہوتا آپ ٹرائی کے ساتھ کیچ لکھ سکتے ہیں ٹرائی کیچ فائنلی لکھ سکتے ہیں ٹرائی فائنلی بھی لکھ سکتے ہیں یہ ساری ایگزامپلس ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں تھروز اینڈ تھرو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایکسیپشن کو اس پوائنٹ پہ ہینڈل نہیں کرنا چاہتا ہے جہاں پہ وہ اکر ہو رہی ہے ابھی ہم نے جب بھی کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو دو تین طریقے ہوتے ہیں اس ایکسیپشن سے ڈیل کرنے کے یا تو ہم کچھ بھی نہ کریں جو کہ ایک اچھا طریقہ اوبیسلی نہیں ہے دوسرا ہے کہ اس ایکسیپشن کو وہیں پہ ہینڈل کر لیں تیسرا ہے کہ ہم اس ایکسیپشن کو وہاں پہ ہینڈل نہ کریں بلکہ کہیں اور ہینڈل کریں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میتھڈ کے اندر اس پلیس پہ جہاں پہ ایکسیپشن اگر ہوئی ہے اس کو ہینڈل نہیں کرنا چاہتا ہے تو ہم اس ایکسیپشن کو پیچھے جہاں سے اس میتھڈ کو کال کیا گیا ہوتا ہے وہاں پہ پھینک دیتے ہیں اور یہ کام کیا جاتا ہے using the throws word so method بتا دیتا ہے کہ بھائی میں یہ یہ ایکسیپشن تھرو کر سکتا ہوں اور وہ ایکسیپشن ہم تھروز کلاس میں بتاتے ہیں اس کی ایگزامپل دیکھیں گے تھرو کے تھرو ہم مینولی ایکسیپشن کسی جگہ پہ کریٹ کروا سکتے ہیں اکر کرا سکتے ہیں ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہے فلائٹ کے اوپر آپ اس وقت جو ہمارا ایک تھوڑا سا ٹیمپلیٹ سا دیکھ رہے ہیں اس میں آپ کو تینوں چیزیں نظر آ رہی ہوں گی جو بھی میں نے ڈسکس کی یہ ہے ٹرائی کیچ اور فائنلی ٹرائی کے اندر ہم وہ سارا کوڈ جیسے بھی میں نے کہا لکھتے ہیں جو کہ ایکسیپشنس جنریٹ کر سکتا ہے سی پلس پلس میں بھی آپ اسی طرح ایکسیپشن ہینڈلنگ کرتے ہیں سملرلی اس کے بعد کیش بلاکس آ جاتے ہیں catch blocks there can be a single catch block اور there can be multiple catch blocks depend کہ آپ کس کس ایکسیپشن کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں ہر کیش بلاک ایک ٹائپ کی ایکسیپشنس کو ہینڈل کرتا ہے اور اگر آپ ڈفرینٹ ٹائپ کی ایکسیپشنس کو ڈفرینٹ طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ملٹیپل کیچ بلاکس لکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہمارا فائنلی کا بلاک آ جاتا ہے جو کہ ہماری ہر دفعہ اس جہاں پہ وہ کوڈ لکھا جاتا ہے جو ہر دفعہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ کی یہ بیسکس جاننے کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کو کچھ اس کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں کچھ دیکھتے ہیں کہ ان کو کوڈ کیسے کیا جاتا ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ کی ایگزامپلس پہ بات کرتے ہیں اسکرین پہ آپ کو ایک ہمارا کوڈ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ہم نے ایک ایکسیپشن کو بھی آپ کو ہینڈل کر کے دکھائیں گے public class U C U C uncheck کی اپلیکیشن سے بنا دی ہے uncheck exception public static void main string args اس کے بعد system dot out dot print L N args zero آپ کو یاد ہوگا کہ کمانڈ لائن سے ہم آرگیومنٹس پاس کرتے ہیں اور وہ آرگیومنٹس جو ہیں ہم یہاں پہ پروگرام کے اندر یوز کر سکتے ہیں آرگس زیرو جب میں پرنٹ کر رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یوزر یہاں پہ ایک آرگیومنٹ مجھے دے گا آئیے ذرا اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں یہ ہم نے اس کی ایگزیکیوشن ایک آپ کے سامنے دی ہے اس میں جاوا سی انچ U C exception dot Java compile کرنے کے بعد جب ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کوئی آرگیومنٹ نہیں پاس کیا اگر آپ اپنے پروگرام کا کوڈ دیکھتے تو اس کے اندر ہم نے آگ زیرو ہم نے پرنٹ کیا ہوا تھا لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کوئی آرگیومنٹ دیا ہی نہیں ہے جاوا میں میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ ارے کی لینتھ چیکنگ ہوتی ہے ارے کی باؤنڈس کو چیک کیا جاتا ہے تو یہاں پہ جب آپ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پاس ہم نے کوئی آرگیومنٹ پاس نہیں کیا اور وہاں پہ آگ زیرو پرنٹ کرا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ارے کا تو سائز ہی زیرو ہے تو انڈیکس زیرو پہ کوئی بھی آرگیومنٹ نہیں پڑا ہوگا تو یہاں پہ ایز ایکسپیکٹیڈ ایکسیپشن آ گئی ہے exception in thread main Java dot lang dot array index out of bound exception تو اس نے ساتھ لائن نمبر بھی مینشن کر دیا کہ کوڈ کے اندر یہ ایکسیپشن کہاں پہ ہے اور آؤٹ پٹ میں آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے at U C exception dot main تو کلاس کا نام U C exception dot main اس میتھڈ کا نام جہاں پہ وہ ایکسیپشن آئی تھی اور exception dot Java colon seven یہ سیون آپ کو انڈیکیشن دے رہا ہے کہ لائن نمبر کیا تھی جہاں پہ ایکسیپشن آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے ہم ایک رے کا انڈیکس ایسا انڈیکس ایکسیس کرنے کی ایکسیس کرنے کی کوشش کی ہے جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا اور ایک ایکسیپشن آ گئی ہے لیکن جب ہم نے اس پروگرام کو بنایا تھا تو کیا ہمارے کمپائلر نے ہمیں کچھ کہا تھا کمپائلر نے ہمیں کچھ نہیں کہا تھا بلکہ کمپائلر نے اس پروگرام کو کمپائل کر دیا تھا تو یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمپائلر جو ہے ہمارا ہمارے پروگرام کو کمپائل کر دیتا ہے کیونکہ یہ array index out of bound exception جیسے کہ ہم نے پچھلی سلائڈ میں دیکھا تھا یہ رن ٹائم ایکسیپشن ہے یہ ان چیک ایکسیپشن کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے ہمارا کمپائلر ہمیں فورس نہیں کرے گا کہ اس کو ڈیل کریں کیونکہ اگر ہم نے اپنی کوڈنگ پراپر کی ہوگی اگر ہم نے ارے کی لینتھ چیک کی ہوتی پہلے ہی یہ انڈیکس کو ایکسیس کرنے سے تو یہ کبھی بھی ہم اس طرح کا کوڈ نہ لکھتے ہیں سو ایسے ایرر جو کہ انٹرنل ہیں جو کہ ہماری کوڈنگ میں سالو ہونے چاہیے تھے کمپائلر ان پہ ہمیں فورس نہیں کرے گا ہاویور اگر یہاں پہ ایکسیپشن آ رہی ہوگی تو کمپائلر ضرور اس ایکسیپشن کو تھرو کر دے گا جو بھی جاوا کا رن ٹائم انوائرمنٹ ہے اس کو ہم ذرا آگے دیکھتے ہیں کہ ہینڈل کیسے کیا جا سکتا ہے تو اب وہی کوڈ آپ کے سامنے ہے اگر ہم array index out of bound کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو system dot out dot print L N کی لائن ہے یہ آپ دیکھیں ہم نے ٹرائی بلاک میں لکھ دی ہے جیسا کہ میں نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ کہ ٹرائی بلاک میں ہم وہ کوڈ لکھتے ہیں جہاں پہ ایکسیپشنس آ سکتی ہیں تو یہاں پہ ایک ایکسیپشن آنے کا چانس تھا اس لیے ہم نے اس کو ٹرائی بلاک میں لکھ دیا ہے اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ نیچے کیچ بلاک ہے کیچ بلاک کے اندر جو آرگیومنٹس ہیں وہ ہیں index out of bounds exception E X تو یہاں پہ وہ ایکسیپشن کی ٹائپ ہوتی ہے جو کہ آپ کیچ کرنا چاہتے ہیں میں نے ابھی ڈسکس کیا تھا آپ کے ساتھ کہ جاوا کے اندر ایکسیپشن ایک آبجیکٹ ہے ایکسیپشن ایک کلاس ہے اور اس کے آبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ فردر آگے ہمارے کام آتے ہیں so index out of bound exception ایک آبجیکٹ ہے یہ کب بنا آبجیکٹ یہ تب بنا جب ہم نے آگز زیرو ایکسیس کرنے کی کوشش کی اور آگ زیرو وہاں پہ تھا ہی نہیں ہمارے رن ٹائم نے ایک ہمارا ایکسیپشنل کنڈیشن پکڑی اس نے ایکسیپشنل کنڈیشنل کو کنڈیشن کو ایک آبجیکٹ کے اندر ریپ کیا ایک آبجیکٹ نے بند کیا جس کی type index out of bound exceptions اور ہم نے اس آبجیکٹ کو ریسیو کیا ای ایکس نام کے ویریبل میں اور یہاں پہ ہم کیچ بلاک میں ہم وہ کوڈ لکھ دیں گے جو کہ ہم پروسیس کرنا چاہتے ہیں جب ہماری یہ ایکسیپشن آئے اس یہاں پہ ہم نے ایک ڈبگنگ اسٹیٹمنٹ ڈال دی ہے to you forget pass command line arguments تو ہم یوزر کو بتا رہے ہیں کہ تم نے کمانڈ لائن آرگیومنٹ نہیں دی ہے تو اگر ہم اس کو دوبارہ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اس پروگرام کو تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے ایکسیپشن ہینڈلنگ والے کوڈ کے اندر جو کیچ بلاک کے اندر ہم نے لائن لکھی تھی وہ ایگزیکیوٹ ہوئی ہے اور اگر ہم اس کوڈ کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں بائی پاسنگ ون آرگیومنٹ جیسے کہ ہم نے لائن تھری میں کیا ہوا ہے کہ Java U C exception hello یہاں پہ ہیلو آرگیومنٹ پاس کر دیا ہے تو اب کوئی ایکسیپشن نہیں آئی بلکہ وہ ہیلو پرنٹ ہو گیا ہے تو یہاں پہ جو میں چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب ہمارے پاس ایکسیپشن ہم نے جب آرگیومنٹ پاس کر دیا تو ہمارے پاس ٹرائی بلاک ایگزیکیوٹ ہوا ٹرائی بلاک ایگزیکیوٹ ہوا اس میں ایکسیپشن نہیں آئی تو کیچ بلاک سارا کا سارا اسکپ ہو گیا کیچ بلاک میں سے کچھ بھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوا اور ایک کیس میں جب ہم نے آرگیومنٹ نہیں دیا تھا وہاں پہ ٹرائی بلاک ایگزیکیوٹ ہوا اور ٹرائی بلاک کے اندر ایکسیپشن آ گیا اور اس کے ریزلٹ میں ہمارا کیچ بلاک بھی ایگزیکیوٹ ہوا یہاں تک آپ کو یہ بات پتہ چل چکی ہوگی کہ ٹرائی بلاک جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اگر اس کے اندر ایکسیپشن آ جائے تو وہ ہم کیچ بلاک میں چلے جاتے ہیں اور اگر کیچ بلاک میں اس ہینڈل کو اس ایکسیپشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں اگر اس کے اندر ایکسیپشن نہ آئے تو ٹرائی بلاک ایگزیکیوٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد سارے کیچ بلاک اسکپ ہو جاتے ہیں تھوڑی سی اور ایگزامپلس پہ بات کرتے ہیں نیکسٹ ہم ایگزامپل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے اسکرین پہ ایک کلاس لکھی ہوئی ہے جس کے اندر ہم ایک فائل کو ریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کوڈ جو ہے آپ کے لیے ابھی انفیملیئر ہے ہم اس کو آگے ڈسکس کریں گے کہ فائل کو ریڈ رائٹ کیسے کیا جاتا ہے اس وقت یہ آپ ریزیوم کریں کہ یہ کوڈ جو ہے یہ فائل کو ریڈ کرتا ہے سو فائل ریڈر ایک فائل کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتا ہے اور فائل کو ریڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے فائل ریڈر بفر ریڈر لکھا اس کے بعد ہم نے ایک اور فائل میں سے رائٹ ریڈ لائن کا میتھڈ لکھا جو کہ فائل میں سے لائن کو ریڈ کر رہا ہے یہ سارا کوڈ ہم نے لکھا یہ کوڈ پرفیکٹ ہے as far as the syntax is concern اس کوڈ میں کوئی سینٹیکس ایرر نہیں ہے اب اس کوڈ کو کمپائل کر کے دیکھتے ہیں جب آپ نے کول کوڈ کو کمپائل کیا تو یہ آپ دیکھیں کہ کمپائل یہ کوڈ نہیں ہو سکا اس نے دو آپ کو ایررس دیے ہیں وہ ایررس کیا ہیں unreported exception Java dot I O dot file not found exception must be caught or declared to بی تھرون یہ وہ ایکسیپشن کی کیٹیگری ہے جو چیکڈ ایکسیپشن ہے ہمارا کمپائلر کہہ رہا ہے کہ آئی او جو ہے وہ کیونکہ آپ کمپلیٹلی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اٹس پارٹلی یہ ایکسٹرنل فیکٹر ہے پارٹلی انٹرنل فیکٹر ہے اس لیے اس طرح کی لائنس کو ان پٹ آؤٹ پٹ والی اسپیشلی لائنس کو آپ پہلے سے ہینڈل کریں کہ یہاں پہ اگر ایکسیپشن آ جائے تو اس کو کیسے کرنا ہے سو بیسیکلی جاوا کے اندر جو یہ فیچر ہے یہ گڈ پروگرامنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے کہ ایسے ایسے ایریاز جہاں پہ ایک چانس ہے کہ وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے آپ پہلے سے ان کو ہینڈل کر لیں تاکہ آپ کا پروگرام اچھا ہو روبسٹ پروگرام ہو کراش نہ کرے تو اس کو اس نے کمپائل ہی نہیں کیا اس نے کہا جی یہ جو فائل ریڈر آپ لکھ رہے ہیں یہ فا... یہاں پہ ایک فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن آ سکتی ہے اس کو آپ کیچ کریں یا ڈکلیئر کریں کہ اس کو تھرو کیا جا رہا ہے یہ ڈکلیئر ٹو بی تھرون ہم ڈسکس کریں گے so file Java dot I O dot file not found exception must be caught اس کو ہینڈل کریں اور ساتھ ہی ہمیں اس نے بتا دیا کہ کس پوائنٹ پہ ہمیں ہینڈل کرنا ہے ایک دوسری جگہ بھی ایسی ہی ایکسیپشن ہے کہہ رہے ہیں unreported exception Java dot I O dot I O exception must be caught or declared to be thrown B R dot پیڈ لائن سو جو یہاں پہ ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ جتنی بھی input output related exceptions ہیں اور ڈفرینٹ اور بھی اور بھی کئی ٹائپ کی ایکسیپشنز ہیں یہ ایکسیپشنز فال کرتی ہیں چیکڈ ایکسیپشنز کی کیٹیگری میں چیکڈ ایکسیپشنز ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ ایکسیپشنز ہیں جہاں پہ ہمارا کمپائلر ہی ہمیں روک دے گا کہ جی ایکسیپشن ہینڈل کر کے آپ آگے چلیں ایکسیپشن ہینڈل کریں گے تو میں آپ کا کوڈ کمپائل کروں گا اور پھر آپ اس کوڈ کو رن کر سکتے ہیں اب ان ایکسیپشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے یا اس کوڈ کو لکھنا کیسے یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی ہم نے کوڈ لکھے کہ ٹرائی بلاک میں ہم وہ کوڈ لکھیں گے جہاں پہ ایکسیپشن آنے کا چانس ہے کیش بلاک میں ہم وہ کوڈ لکھیں گے جہاں پہ ایکسیپشن کو ہم ہینڈل کر رہے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں وہی ہمارے پاس پروگرام ہے اس میں ہم نے تھوڑی سی چینج ماڈیفیکیشن یہ کیا ہے کہ اب ہم نے ٹرائی ڈال دیا ہے اور کیچ آئی او ایکسیپشن کر دی ہے آپ نے ابھی پچھلی سلائڈ پہ دیکھا ہوگا کہ دو ایکسیپشنس تھیں وہ آ رہی تھیں اس نے ہمارے کمپائلر ہمیں کہہ رہا تھا ایک تھی فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن اور ایک تھی آئی او ایکسیپشن اور یہاں پہ ہم صرف آئی او ایکسیپشن جو ہے اس کو کیچ کر رہے ہیں تو فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن کا کیا بنے گا اس کا سمپل سا ایک آنسر ہے کہ آئی او ایکسیپشن جو ہے یہ فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن کا پیرنٹ ہے so file not found exception جو ہے یہ چائلڈ کلاس ہے اور آئیو ایکسیپشن جو ہے یہ اس کی پیرنٹ کلاس ہے یا سپر کلاس ہے اور سپر کلاس کے جو ویریبلز ہوتے ہیں can point to child class exception تو I O class exception I O exception جو ہے یہ نہ صرف آئی او ایکسیپشن ٹائپ کے ایکسیپشنس کو ہینڈل کر سکتی ہے بلکہ جتنی بھی اس کی سب کلاسز ہیں یہ ان سب کو بھی ہینڈل کر سکتی ہے سو آئیو ایکسیپشن سے جو جو کلاس انہیرٹ کر رہی ہے وہ ساری ایکسیپشنز یہاں پہ ہینڈل ہو جائیں گی تو اب ہم نے اپنا سارا کوڈ ٹرائی میں لکھا ہے اور اس کے بعد جس جہاں پہ ایکسیپشن کو ہم کیچ کر رہے ہیں اس کوڈ کو ہم نے کیچ بلاک میں لکھا ہے اور جس ٹائپ کی ایکسیپشن کو ہم ہینڈل کرنا چاہتے تھے وہ ہم نے مینشن کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے system dot out dot print line اس ایکسیپشن کو پرنٹ کرا دی جب آپ ایکسیپشن ای ایکس کو پرنٹ کریں گے تو کیا ہوگا ایکچولی ای ایکس کیونکہ ایک آبجیکٹ ہے اس کا ٹو اسٹرنگ فنکشن کال ہوگا اور ٹو اسٹرینگ میں وہ کال ہو جائے گا جو بھی میسج ہے اس کا وہ پرنٹ ہو جائے گا اس کوڈ کو جب ہم ایگزیکیوٹ کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے آتا ہے ہیلو ورلڈ ہیلو ورلڈ اس لیے کہ ہم نے وہ فائل بنائی ہوئی ہے اور وہ فائل جو ہے اس میں سے ایک ہیلو ورلڈ لائن ہے جو کہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر یہ فائل یہاں پہ نہ بنائی ہوئی ہوتی تو یہاں پہ ہمارے سامنے ایک ایکسیپشن کنڈیشن آتی اور اس ایکسیپشن کنڈیشن کا کوڈ ہوتا جو کہ آپ اب نیکسٹ سلائڈ پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہم نے فائل وہاں سے ہٹا دی ہے تو ٹرائی بلاک میں کیونکہ فائل نہیں ملی ایک ایکسیپشن ریز ہوئی اور اس ایکسیپشن کو جب ریز ہوئی تو وہ آ کے آئی او ایکسیپشن والے کیچ بلاک میں ہینڈل ہوئی نیکسٹ سلائڈ پہ آپ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں یہ اب ہم ایک فائنلی کی آپ کو ڈیمانسٹریشن دیں گے کہ فائنلی کیسے استعمال کیا جاتا ہے شروع والا جو کوڈ ہے یہ آپ کے لیے اب فیملیئر ہے کہ فائل ریڈنگ کا کوڈ ہے اور اگر اس کوڈ کو ہم پراپرلی اس کی ایکسیپشن ہینڈلنگ نہیں کریں گے یہاں پہ مینشن نہیں کریں گے کہ ہم ایکسیپشن ہینڈلنگ کر رہے ہیں تو ہمارا کمپائلر اس کو کمپائل کرنے نہیں دے گا تو یہ سارا کوڈ ہم نے لکھ دیا ٹرائی بلاک میں یہاں پہ جو ایکسیپشن آنے کا چانس تھا وہ ایک آئیو ایکسیپشن تھی ایک جگہ فائل ناٹ فاؤنڈ ایکسیپشن آنی تھی اور ایک جگہ آئیو ایکسیپشن تھی دونوں ایکسیپشنس جو ہیں وہ as an I O exception catch کی جا سکتی ہیں اس لیے ہمارا کیچ بلاک جو ہے اس کے اندر آئی او ایکسیپشن ہم نے کیچ کر لی ہے اس کے بعد ہم ایک نیا بلاک ہم یہاں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں which is finally block finally block جو ہوتا ہے یہ ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے ایکسیپشن آتی ہے یا نہیں آتی اس سے قطع نظر یہ ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے so if there is an exception which are inside the try block تو ٹرائی بلاک اتنا ایگزیکیوٹ ہو جائے گا جس لائن تک ایکسیپشن آئی ہے وہاں تک ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور اس کے بعد وہاں سے ایکسیپشن تھرو ہو جائے گی وہ جو ایکسیپشن تھرو ہوگی وہ ایکسیپشن کسی کیچ بلاک میں ہینڈل ہوگی تو کیچ بلاک میں جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہ ایگزیکیوٹ ہوگا اور اس کے بعد فائنلی بلاک ایگزیکیوٹ ہوگا تو ایکسیپشن اگر ہونے کے کیس میں ٹرائی بھی چلے گا وہاں تک جہاں تک ایکسیپشن نہیں آئی اس کے بعد کیچ بلاک بھی چلے گا وہ کیچ بلاک جس میں ایکسیپشن کو ہینڈل کیا گیا ہے اور اس کے بعد فائنلی بھی چلے گا یعنی کہ فائنلی ہم ایگزیکیوٹ ہو جائے گا اور اگر ٹرائی کے اندر ایکسیپشن نہیں آتی تو کیا ہوگا کہ ٹرائی بلاک پورا ایگزیکیوٹ ہوگا جتنا بھی کیچ بلاکس ہیں وہ سارے اسکپ ہو جائیں گے اور فائنلی بلاک چلے گا جو ہمارے ہم نے اس کو جب ایگزیکیوٹ کیا ہے تو ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم نے فائل وہاں پہ فائل سسٹم کے اندر پڑی ہوئی ہے اور ایک دفعہ فائل فائل سسٹم کے اندر نہیں پڑی ہوئی تو پہلی دفعہ جب ہم نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے تو فائل ہم نے وہاں سے ڈیلیٹ کی ہوئی ہے جب ہم نے فائل ڈیلیٹ کی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایک ایکسیپشن آ رہی ہے آپ دیکھیں کہ ایکسیپشن آ رہی ہے تو اس کا کورسپونڈنگ کیچ بلاک ایگزیکیوٹ یہاں پہ ہو رہا ہے جو کہ ہمیں میسج دے رہا ہے کہ جی فائل ناٹ فاؤنڈ فائل وہاں پہ نہیں ملی اور اس کے بعد ایک لائن پرنٹ ہو رہی ہے فائنلی بلاک آلویز ایگزیکیوٹ جو کہ فائنلی جہاں پہ ہمارا ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے اور جب آپ دوسری دفعہ اس کو چلا رہے ہیں تو ہم نے وہ فائل وہاں پہ جا کے پلیس کر دیا ہے اس فائل کو وہاں پہ رکھ دیا ہے اب ہم وہاں پہ کیا کریں آپ کے سامنے کہ ہم نے جب چلایا ہے تو ہمارا ٹرائی بلاک پورا ایگزیکیوٹ ہوا ہے اس فائل کے اندر کیونکہ ہیلو ورلڈ لکھا ہوا تھا وہ ہیلو ورلڈ پرنٹ ہو گیا اور اس کے بعد آپ دیکھیں فائنلی بلاک ایگزیکیوٹ ہوا ہے تو ٹرائی بلاک ایگزیکیوٹ ہوا ہے فائنلی بلاک ایگزیکیوٹ ہوا ہے بیچ میں سے کیچ بلاکس اسکپ ہو گئے ہیں یہاں تک ابھی جو ہم نے چیزیں کی ہیں وہ کافی سی پلس پلس سے ریلیٹڈ تھی ہم نے ٹرائی بلاک دیکھا ہے ہم نے کیش بلاک دیکھا ہے ہم نے فائنلی بلاک دیکھا ہے ہم نے ابھی تک یہ دیکھا ہے کہ ٹرائل بلاک میں ہم وہ کوڈ لکھتے ہیں جہاں پہ ایکسیپشن اکر ہو سکتی ہے کیش بلاک میں ہم ایکسیپشنس کو ہینڈل کرتے ہیں اور فائنلی بلاک ہمیشہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے فائنلی بلاک میں جنرلی وہ کام کیے جاتے ہیں جو ریسورسز کو کلین کرتے ہیں کوئی ایسا کام جو کہ آپ ہمیشہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں whether exception occurs or not ابھی تک جتنی بھی ہم نے ایگزامپلس دیکھیں اس کے اندر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ایک ہی کیچ بلاک ہے تھوڑی سی ہم ڈیمانسٹریشن آپ کو دیتے ہیں کہ ملٹیپل کیچ بلاکس جو ہیں ان کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے یہ آپ کے سامنے ایک کوڈ آ رہا ہے جس کے اندر ہم ملٹیپل کیچ بلاکس کی آپ کو ڈیمو دیں گے اس کوڈ میں انیشلی ہم کر کے رہے ہیں کہ ہم فائل کو ریڈ کر رہے ہیں یہ کوڈ آپ نے پہلے بھی دیکھا ہے پھر اس فائل میں سے ایک لائن پڑھ رہے ہیں B R dot read line کا جو میتھڈ ہے یہ فائل میں سے ایک لائن کو پڑھ رہا ہے اور اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ جو لائن ہے اس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک نمبر میں فائل کے اندر ہم نے لکھا ہوا ہے ہیلو ورلڈ تو جب ہیلو ورلڈ کو نمبر میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو نمبر میں کنورٹ ہو نہیں پائے گا تو یہاں پہ بھی ایک ایکسیپشن آئے گی وہ ایکسیپشن جب ایسے کسی نمبر کو ایسے کسی ورڈ کو یا اسٹرنگ کو نمبر میں کنورٹ کرنے کی کوشش کریں جو کہ نمبر میں کنورٹیبل نہ ہو تو نمبر فارمیٹ ایکسیپشن ہمارے سامنے ایک آتی ہے تو پہلے ہمارے پاس آنے کا چانس ہے آئیو ایکسیپشن اور دوسری اسٹیج پہ ہمارے پاس آنے کا چانس ہے نمبر فارمیٹ ایکسیپشن اب ہم ان کو دو ڈفرینٹ طریقوں سے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے یہ ہیں کہ جب فائل ناٹ فاؤنڈ ہو یا فائل ہمیں نہ ملے تو ہم یوزر کو بتا دیں کہ جی فائل ایگزسٹ نہیں کرتی آپ اس فائل کو وہاں پہ ریپلیس کر دیں اور اگر ہمیں نمبر نہ ملے تو اس کو ہم ایسے ہینڈل کرنا چاہتے ہیں پراپر نمبر نہ ملے کہ ہم وہاں پہ ڈیفالٹ ویلیو دے دیں اس ویریبل کو وچ از زیرو تو ہم ایک ڈیفالٹ ویلیو دیتے ہیں تو آئیے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیسز کو ہینڈل کیا ہوا ہے کیچ بلاک میں ہم نے پہلے ہینڈل کیا ہے نمبر فارمیٹ ایکسیپشن اس کے بعد ہم نے file not found exception handle کی ہے یا اس کو آپ as an I O exception handle کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ایک ایکسیپشن ہی ہینڈل کر دیا ہے ایکسیپشن کلاس کیونکہ سب کلاسز کی پیرنٹ کلاس ہے تو جب آپ ایکسیپشن ہینڈل کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹائپ کی ایکسیپشن یہاں پہ کیچ ہو گئی ہے ہر ٹائپ کی ایکسیپشن یہاں پہ ہینڈل ہو گئی ہے تو اب جب آپ دیکھیں کہ یہ کوڈ چلے گا اور نمبر کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اگر نمبر کنورٹ نہیں ہے تو جو کیچ بلاک ایگزیکیوٹ ہوگا وہ کیچ بلاک وہ ہوگا جو کہ نمبر فارمیٹ ایکسیپشن کو کیچ کر رہا ہے اس کے اندر جو ہم کام کر رہے ہیں وہ ہوگا اگر فائل ناٹ فاؤنڈ کا پرابلم ہے وہ فائل وہاں پہ نہیں پڑی ہوئی تو جو کیش بلاک ایگزیکیوٹ ہوگا یہ وہ کیش بلاک ہے جو آئی او ایکسیپشن کو ہینڈل کر رہا ہے اور اگر اس کے علاوہ کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو ہم اس کیچ بلاک کو ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں وہ کیچ بلاک ایگزیکیوٹ ہوگا جو کہ ایکسیپشن کو کیچ کر رہا ہے کیونکہ ایکسیپشن سب ایکسیپشنس کی پیرنٹ کلاس ہے اس لیے اگر آپ ایکسیپشن کو ہینڈل کر لیتے ہیں تو ہر ٹائپ کی ایکسیپشن ہینڈل ہو جاتی ہے یہاں پہ ایک اور بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہم آپ سے ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے کیچ بلاکس ہیں یہ ایک آرڈر میں ہونے چاہئیں آرڈر سے جہاں یہاں پہ میری مراد یہ ہے کہ پیرنٹ کلاس جو ہیں وہ نیچے ہونی چاہیے چائلڈ کلاسز ٹاپ پہ ہونی چاہئیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جیسے یہاں پہ ہم نے لکھا ہوا ہے ٹاپ پہ نمبر فارمیٹ ایکسیپشن اور اس کے بعد ہم ایکسیپشن کو نیچے ہینڈل کر رہے ہیں تو اگر ہم اس آرڈر کو ریورس کر دیں گے تو پرابلم کیا ہوگی پرابلم یہ ہوگی کہ کیونکہ ایکسیپشن کلاس سب کلاسز کی پیرنٹ کلاس ہے تو وہ وہ ہر ایکسیپشن کو ہینڈل کرنے کی کیپیبلٹی رکھتی ہے نیچے نمبر فارمیٹ ایکسیپشن تک ہم کبھی بھی پہنچ ہی نہیں سکیں گے تو وہ ہمارے پاس ایک ایرر آئے گا ان ریچیبل کوڈ کا سو so ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ ملٹیپل کیچ بلاکس لکھیں تو اس میں ٹاپ پہ چائلڈ ہونے چاہئیں اور ان کے پیرنٹس ہمیشہ نیچے ہونے چاہئیں اور اگر آپ ایک جنر ایکسیپشن کو کیچ کر رہے ہیں تو وہ سب سے نیچے ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کی آڈر ڈیفر کریں گے تو ایک ایئر کنڈیشن آئے گی جو کہ آپ کو اس سلائڈ پہ نظر آ رہی ہے تو ابھی تک ہم نے جو چیزیں دیکھی ہیں وہ ٹرائی کیچ فائنلی یہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو اور ایکسیپشن ہینڈلنگ میں ہمارے پاس چیز ہے وہ میں یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہوں گا آپ سے وہ ہے تھروز بہت ساری اوکیزنز ایسی ہوتی ہیں کہ آپ ایکسیپشن کو جہاں پہ وہ اکر ہوتی ہے وہاں پہ ہینڈل نہیں کرنا چاہتے بلکہ جہاں سے اس کو کال کیا گیا ہوتا ہے اس کمپوننٹ کو اس میتھڈ کو وہاں پہ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں اس کی میں ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ میں آپ کو ایک فائل دے دیتا ہوں ایک بنا کے کلاس دے دیتا ہوں پروگرام بنا کے دے دیتا ہوں جو کہ فائل ریڈ کرتا ہے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ اس فائل ریڈنگ کے پروگرام کو آپ اپنے پروگرام کے اندر یوز کر لیں اب اگر فائل میرے پروگرام کو نہیں ملتی تو پروگرام تو آپ اصل میں لکھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ فائل نہ ملنے کے کیس میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اگر میں ہی ٹرائی کیچ فائنلی لگا کے ہینڈل کر دوں گا کہ جی فائل نہیں مل رہی تو آپ اس ایئر کنڈیشن کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے تو بہت سارے ایسے کمپوننٹس جو کہ دوسروں نے بنائے ہوتے ہیں ہم اپنے پروگرامس میں ان کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ان کمپوننٹس میں کوئی ایکسیپشن آتی ہے تو جنرلی وہ ایکسیپشن کو پیچھے تھرو کر دیا جاتا ہے جہاں سے اس کمپوننٹ کو کال کیا جا رہا ہوتا ہے وہاں پہ تھرو کر دیا جاتا ہے تاکہ اصل میں جس نے کالر نے کال کیا تھا میتھڈ وہ اس کو ہینڈل کر سکے بیکاز وہ ایسی بہتر پوزیشن میں ہے کہ بتا سکتا ہے اس ایکسیپشن کے ساتھ اس کنڈیشن کے ساتھ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا ہے تو وہاں پہ ہم تھروز کا ورڈ یوز کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ والی ایکسیپشن جو ہیں یہ ہم اس میتھڈ میں ہینڈل نہیں کر رہے یہ پیچھے جا کے کہیں ہینڈل ہوں گی یہ چیز ہم آپ کو تھوڑی سی سمجھائیں گے کوڈنگ کے تھرو ابھی اس کی ڈیمو دیتے ہیں ذرا میں سلائڈ پہ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے ہم کام کرنا چاہیں گے ہمارے پاس جو ہے جاوا کا رن ٹائم سسٹم ہوتا ہے یہ جاوا کا رن ٹائم سسٹم جو ہے ہماری کلاس کے جو بھی ہماری پبلک کلاس ہوتی ہے جس میں مین میتھڈ ہوتے ہیں اس کے مین میتھڈ کو کال کرتا ہے ایزیوم کرتے ہیں کہ اس مین میتھڈ میں سے ہم ایک اور میتھڈ کال کر رہے ہیں جو کہ جس کا نام ہے میتھڈ ون اور اس میتھڈ ون میں سے ایک اور میتھڈ کو کال کرتے ہیں جس کا نام ہے میتھڈ ٹو اب اس میتھڈ ٹو میں کوئی ایکسیپشن آ گئی ہے اس ایکسیپشن کو اگر تو میتھڈ ٹو میں ہینڈل کر لیا جائے تو ٹرائی کیچ فائنلی لگا کے وہاں پہ ہینڈل کر لیا جائے تو وہاں پہ کام ختم ہو جاتا ہے لیکن بہت سارے سینیریو ایسے ہیں جہاں پہ ہم ایکسیپشنس کو خود ہینڈل نہیں کرنا چاہتے میں آپ کو اس کی ایک اور ریئل ریئلائزو ایگزامپل دیتا ہوں کہ آپ جمع کرانے آپ کی والدہ نے والد نے آپ کو ایک بل دیا آپ بل جمع کرانے گئے وہاں پہ اس نے کہا میں آپ سے بل نہیں لیتا اب یہ ایک ایکسیپشنل کنڈیشن ہے تو آپ واپس آئیں گے اور کہیں گے کہ ابو یا امی یہ اس نے یہ کہا میں اس کو کیا اس کا کیا کرنا ہے تو بیسیکلی آپ ایکسیپشن ملی تو آپ کو تھی لیکن آپ نے اس کو ہینڈل نہیں کیا بلکہ جس نے آپ کو کہا تھا آپ کو کال دی تھی کہ جا کے بل جمع کرا کے آؤ آپ نے اس کو یہ بتا دیا کہہ دیا کہ بھائی آپ اس ایکسیپشن کو ہینڈل کریں وہ ایکسیپشنل کنڈیشن اس تک آپ نے پاس آن کر دیا سملرلی پروگرامنگ میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ اب ایک میتھڈ ایکسیپشن خود ہینڈل نہیں کرنا چاہتا تو وہ ایکسیپشن پیچھے پھینک دیتا ہے کہ جہاں سے مجھے کال کیا گیا ہے وہاں پہ اس ایکسیپشن کو ہینڈل کیا جائے تو میتھڈ ٹو کے اندر ہمارے پاس ایکسیپشن آئی اگر تو ہینڈل کر لیا گیا یہاں پہ ٹھیک ہے ہینڈل نہیں کیا گیا یہ کیچ نہیں کیا گیا یہ بھی تو سچویشن ہو سکتی ہے کہ آپ نے تین چار ایکسیپشنس کیچ کی ہوں لیکن ان ایکسیپشنس میں کوئی بھی ایسا بلاک نہ ایگزسٹ کرتا ہو جو کہ اس ٹائپ کی ایکسیپشن کو ہینڈل کر سکے تو اس کیس میں بھی ایکسیپشن وہاں پہ چلی جائے گی جہاں سے میتھڈ ٹو کو کال کیا گیا تھا تو کیونکہ میتھڈ ٹو کو میتھڈ ون سے کال کیا گیا تھا تو یہ ایکسیپشن میتھڈ ون کے پاس چلی جائے گی اب اگر میتھڈ ون اس کو ہینڈل کر سکتا ہے تو وہ اس کو ہینڈل کر لے گا اگر وہ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتا تو وہ یہ ایکسیپشن پیچھے پھینک دے گا مین میتھڈ میں مین میتھڈ اس کو ہینڈل کر سکتا ہے تو وہ کر لے گا اگر وہ بھی نہیں کرے گا تو یہ ایکسیپشن چلی جائے گی جاوا کے رن ٹائم سسٹم کے پاس جو کہ موسٹ پروبیبلی ہمارا پروگرام ٹرمینیٹ کر دے گی اور اسکرین پہ ایک میسج شو کر دے گی یہاں تک جب ہم دیکھ رہے ہیں بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سیکوینس میں میتھڈ کی کالز ہوتی ہے اور کہاں کس طرح سے ایک جگہ پہ جو ایکسیپشن اکر ہوئی ہوتی ہے اس کو پیچھے پھینکا جاتا ہے اور پیچھے لے جا کے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے میں آپ کو یہ چاہوں گا کہ اس چیز کو تھوڑے ہم کوڈ کے تھرو ڈیمانسٹریٹ کریں آپ کے لیے یہ ایک ہم public class throws exception demo ہم نے آپ کے لیے لکھ رہے ہیں اس کے اس کے اندر کیونکہ ہم فائل ریڈنگ رائٹنگ تھوڑی سی اس کی کلاسز کو یوز کر رہے ہیں تو ہم نے ٹاپ پہ بورڈ جاوا ڈاٹ آئی او کر لیا ہے پبلک اسٹیٹک ورڈ مین یہ ہمارا مین میتھڈ ہے اور اس کو ہم یوز کریں گے اس میں سے ہم ایک اپنا میتھڈ اور ایک اور میتھڈ بنا لیتے ہیں اسٹیٹک میتھڈ اس کو ہم میتھڈ ون کا نام دے دیتے ہیں اسٹیج پہ اور ہم ایک اور میتھڈ بنا لیتے ہیں public static void method two اور یہ کر لیتے ہیں اس کو میں آپ کے لیے سیو کر کے کمپائل کر کے دکھاتا ہوں جب ہم اس کو کمپائل کریں گے تو ہمارے سامنے اس وقت تو یہاں پہ پرفیکٹ کمپائلیشن ہونی چاہیے کیونکہ یہاں پہ ہم کسی قسم کا کوڈ لکھ رہے کوڈ ہم نے کچھ لکھا ہی نہیں ہوا تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو کلاس تھی تھروز ایکسیپشن ڈیمو وہ کمپائل ہو گئی ہے اس میں کرتے یہ ہیں کہ میتھڈ ٹو کے اندر جا کے جو ہم نے فائل ریڈنگ رائٹنگ کا کوڈ لکھا تھا اس کو ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے فائل ریڈنگ رائٹنگ میں ہم نے ایک فائل ریڈر بنایا ہے یہ فائل ریڈر کیا ہے اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اس میں ہم نے ایک input dot T X T کھولنے کی کوشش کی ہے جب ہم اس کوڈ کو سیو کر کے کمپائل کرتے ہیں تو کیا ہوگا یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ file not found exception must be caught or declared to بی تھرون میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ کیا تھا کہ کچھ ہمارے پاس ہوتی ہیں چیکڈ ایکسیپشن تو کیونکہ یہ وہ ایکسیپشن ہے جو کہ جاوا کا کمپائلر پہلے ہی چیک کرتا ہے تو اس میں ہمارے سامنے کیا ہوا ہے کہ اس نے کیونکہ ہم نے اس ایکسیپشن کو ہینڈل ہی نہیں کیا تھا تو یہاں پہ اس نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ اس ایکسیپشن کو ہینڈل کریں تاکہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ ذرا روبسٹ ہو جائے تو آئیں ذرا اس ایکسیپشن کو ہینڈل کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ایکسیپشن کو ہینڈل کرنے کے اب ہمارے پاس کئی طریقے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی کوڈ میں پہلے تھوڑی دیر پہلے دیکھے کہ ہم ٹرائی اور کیچ کے تھرو اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں تو ٹرائی کے اندر ہم اپنا وہ کوڈ لکھ ہم نے وہ کوڈ لکھ دیا ہے جو کہ ایکسیپشن کو جس میں ایکسیپشن آنے کا چانس تھا اور کیچ کے اندر ہم آ کے وہ کوڈ لکھ دیتے ہیں کہ جس میں ہم وہ ساری پروسیسنگ کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ جہاں جس طریقے سے بھی ہم اپنی ایکسیپشن کو ہینڈل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہم سارا کیش میں آ کے لکھ دیتے ہیں یہاں پہ میں آپ کے لیے صرف اتنا کر رہا ہوں کہ میں پرنٹ ایک اسٹیٹمنٹ کرا رہا ہوں کہ فائل ناٹ فاؤنڈ صرف اتنا سی ایک اسٹیٹمنٹ پرنٹ کرا رہا ہوں اب جب میں اس اسٹیٹ میں اس کوڈ کو کمپائل کرتا ہوں تو یہ کوڈ پرفیکٹلی کمپائل ہو جاتا ہے میں اس کوڈ کو رن کرتا ہوں تو کوڈ کو رن کرتے ہوئے آپ کے خیال میں یہاں پہ کیا ہوگا اتنا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس ڈائریکٹری میں input dot T X T جو ہے وہ موجود ہے جب میرے پاس input dot T X T موجود تھی تو یہاں پہ کوئی بھی ایکسیپشن نہیں آئی اور کوڈ میرا چل پڑا اب یہ اس input dot T X T کو میں جا کے ڈیلیٹ جب کر دیتا ہوں یا اس کا نام چینج کر دیتا ہوں اس کا نام ہم ایسے کرتے ہیں کہ ان پٹ ون رکھ دیتے ہیں تو اب یہ فائل نہیں ملنی چاہیے جب یہ فائل نہیں ملے گی تو یہاں پہ میرے پاس اب ایک ایکسیپشن آنی چاہیے جو کہ کیونکہ فائل وہاں پہ نہیں ہے تو یہاں پہ میرے پاس ٹرائی بلاک کے اندر ایکسیپشن آئے گی جو کہ کیچ بلاک میں ہینڈل ہوگی کیچ بلاک میں آپ دیکھیں کہ میں نے کیچ کرنے کے بعد لکھا ہوا ہے فائل ناٹ فاؤنڈ تو میرے پاس یہ آؤٹ پٹ پرنٹ ہونی چاہیے اور وہ آؤٹ پٹ میرے پاس پرنٹ ہو رہی ہے یہ کیس وہ تھا جہاں پہ ہم اپنی ایکسیپشن کو جو کہ میتھڈ ٹو کے اندر اکر ہو رہی ہے اس کو وہیں پہ ہینڈل کر رہے ہیں ٹرائی کیش لگا کے ایزیوم دیٹ کہ یہ میتھڈ ٹو میں ہم ہینڈل نہیں کرنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پیچھے جا کے جہاں سے میتھڈ ٹو کو کال کیا گیا ہے جیسے آپ نے کوڈ میں دیکھا ہے کہ میتھڈ مین میں سے میتھڈ ون کال ہو رہا ہے میتھڈ ون میں سے میتھڈ ٹو کال ہو رہا ہے وہاں پہ پیچھے جا کے اس کو ہینڈل کریں تو اس کیس میں ہم یہ کیا کریں گے کہ اس کو کیسے پیچھے جا کے ہینڈل کیا جائے کوڈ پہ دیکھتے ہیں یہاں سے ہم یہ کام کرتے ہیں کوڈ میں سے کہ اپنا ٹرائی کیچ جو ہے اس کو ریموو کر دیتے ہیں اب جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ یہاں پہ ہمارا کمپائلر ہمیں فورس کرتا ہے کہ بھائی آپ ایکسیپشن کو ہینڈل کریں کیونکہ یہ ایک چیکڈ ایکسیپشن کی کیٹیگری ہے آپ کی ریفرنس کے لیے ہم دوبارہ اس کو آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ کمپائلر نے کمپائل ہی کرنے سے انکار کر دیا ہے اور نیکسٹ اسٹیج پہ اب آپ چاہتے ہیں کہ ایکسیپشن میتھڈ ٹو میں نہ ہینڈل ہو بلکہ یہ پیچھے جا کے جہاں سے میتھڈ ٹو کو کال کیا گیا ہے وہاں پہ ہینڈل ہو رہی ہے تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں یہاں پہ جب آپ ایکسیپشن کو پیچھے پھینکنا چاہ رہے ہیں تو آپ لکھ دیتے ہیں کہ تھروز ایکسیپشن یا آئی او ایکسیپشن جس ٹائپ کے ایکسیپشن پھینکنا چاہ رہے ہیں پیچھے تو میں نے یہاں لکھا ہے تھروز آئیو ایکسیپشن جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ میتھڈ ٹو جو ہے خود ایکسیپشن ہینڈل نہ کرے تو ہم میتھڈ ٹو کے ٹاپ پہ اسپیسیفائی کر رہے ہیں تھروز آئیو ایکسیپشن جس ٹائپ کی ایکسیپشنز آپ پیچھے لے کے جانا چاہ رہے ہیں آپ تھروز کلاس کے ساتھ وہ ایکسیپشن کی ٹائپ دے سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ آپ ایک ٹائپ دیں you can give any number of types comma separated وہ ساری ہوں گی ہینڈ آؤٹس میں آپ کو ایگزامپلس بھی اس کی مل جائیں گی تو وہ آپ دے سکتے ہیں یہاں پہ ہم صرف ایک آئیو ایکسیپشن کیونکہ اگر کہہ رہی ہے تو ہم آئیو ایکسیپشن کو پیچھے میتھڈ ون کی طرف لے کے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم نے اپنی سلائڈ میں بھی دیکھا تھا تو اب یہاں پہ اگر آپ کوڈ دیکھیں کوڈ کے اندر جو پچھلی دفعہ ہمیں کہا گیا تھا ایکسیپشن ہینڈل کرنے کا اس میں کہا گیا تھا کہ جی فائل ریڈر والی پوزیشن پہ ایکسیپشن آ رہی ہے یہ فائل ریڈر ہم نے کہاں لکھا ہوا ہے یہ فائل ریڈر لکھا ہوا ہے میتھڈ ٹو کے اندر اب جو ہم نے نیا کام کیا ہے کہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ جی method two throws I O exception اس کے بعد جب ہم اس کوڈ کو کمپائل کرتے ہیں تو یہ ہمیں کہہ رہے کہ اسٹل کیونکہ ایکسیپشن کو ہینڈل نہیں کیا گیا لیکن اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ وہ پرابلم رپورٹ کر رہا ہے وہ پلیس ہے میتھڈ ٹو پیچھے اگر آپ دیکھتے تو وہ پرابلم رپورٹ کر رہا تھا فائل ریڈر پہ اب وہ رپورٹ کر رہا ہے میتھڈ ٹو پہ پرابلم جہاں پہ میتھڈ ٹو کو کال کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میتھڈ ٹو کے اندر ہم نے لکھ دیا throws I exception so method two is saying کہ بھائی میں ایکسیپشن ہینڈل نہیں کر رہا ہوں میں ایکسیپشن کو پیچھے کی طرف پھینک رہا ہوں اور میتھڈ ون اس کو جہاں سے مجھے کال کیا گیا وہ اس کو ہینڈل کرے گا کیونکہ میتھڈ ٹو کو میتھڈ ون میں سے کال کیا گیا تھا اس لیے اب پرابلم آ رہی ہے میتھڈ ون کے اندر میتھڈ ٹو کی کال پہ جس کو آپ یہاں پہ آؤٹ پٹ سے ویریفائی کر سکتے ہیں کہ اب یہاں پہ پرابلم آ رہی ہے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں بھی ایکسیپشن ہینڈل نہ ہو یہاں پہ بھی ہم لکھ دیتے ہیں آئی آئیو ایکسیپشن اب میتھڈ ون نے بھی اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ وہ اس کو ہینڈل کرے گا ایکسیپشن کو بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے مجھے کال کیا گیا ہے وہاں پہ ایکسیپشن کو ہینڈل کیا جائے تو اب دیکھتے ہیں کہ کمپائلر ہمیں کس اسٹیج پہ کس جگہ پہ فورس کر رہا ہے اب آپ دیکھیں تو وہ کہہ رہے کہ میتھڈ ون میں ان رپورٹ جہاں پہ میتھڈ ون کال ہے وہاں پہ ان رپورٹڈ ایکسیپشن ہے تو یہاں سے ہمیں یہ پتا چل رہا ہے کہ جب میتھڈ خود ایکسیپشن کو ہینڈل کرنا چاہے تو وہاں پہ ٹرائی کیچ لگا دیں اگر آپ وہاں پہ ایکسیپشن ہینڈل نہیں کرنا چاہ رہے تو تھروز کر کے اس ایکسیپشن کو پیچھے پھینک دیں یا آپ کہیں کسی اسٹیج تک بھی پیچھے پھینک سکتے ہیں یہاں پہ اب میتھڈ ون کی کال ہو رہی ہے مین میتھڈ کے اندر مین میتھڈ کے اندر آ کے ہمارے پاس دو سولوشنز ہو سکتے ہیں ایکسیپشن کو ہینڈل کرنے کے ایک تو یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ٹرائی کیچ یوز کر لیں تو میں یہاں پہ میتھڈ ون کی جو کال ہے اس کو ٹرائی کیچ میں ڈال دیتا ہوں ٹرائی کیچ آئیو ایکسیپشن کیونکہ یہ ایکسیپشن جو ہے پیچھے سے مجھے ریسیو ہو رہی ہے اور اس ایکسیپشن کے اندر میں اپنا وہی ایک ڈبک اسٹیٹمنٹ پرنٹ کرا دیتا ہوں جو کہ مجھے کہہ رہی ہے کہ فائل جو کہ یوزر کو میرے میسج دے رہی ہے کہ فائل ناٹ فاؤنڈ یہ آپ کے سامنے میں نے وہ ڈی باک اسٹیٹمنٹ لکھی جو کہ یوزر کو میسج دے رہی ہے کہ فائل ناٹ فاؤنڈ اب جب میں اس پروگرام کو کمپائل کروں گا تو مجھے ایکسیپشن نہیں آنی چاہیے مطلب کمپائلیشن پراپر ہو جانی چاہیے جو کہ آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کمپائلیشن پراپر ہو گئی ہے جس بیس پروگرام کو چلاؤں گا تو ایک ایکسیپشن آئے گی کیونکہ وہاں پہ میرے پاس input dot T X T ہے وہ اب وہاں پہ موجود نہیں ہے تو فائل ناٹ فاؤنڈ کی اسٹل ایکسیپشن آ رہی ہے اور اس ایکسیپشن کو میں چاہوں مطلب یہاں پہ اگر میں input dot T X T کو دوبارہ سے وہاں پہ ان پٹ نام کی جو فائل ہے اس کو وہاں بنا دوں تو یہ ایکسیپشن بھی چلی جائے گی اس کیس میں اگر آپ دیکھیں تو میرے پاس اب کوئی ایکسیپشن نہیں آ رہی تو آج جو ہم نے چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ ٹرائی کیچ فائنلی تھروز کی چیزیں ڈسکس کی ہیں تھرو اور کسٹم ایکسیپشن اپنی ایکسیپشن کیسے بلڈ کی جاتی ہے یہ بھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا ان شاء اللہ ہم آگے جا کے کسی لیکچر میں جب اس کی ضرورت پڑ رہی ہوگی تو وہاں پہ ڈسکس کریں گے ٹرائی کیچ فائنلی اور تھروز میں اس لیے ڈسکس کرنا چاہتا تھا اور تھوڑا آج ہم نے اگین شروع کے جو جاوا کے سینٹیکس والے لیکچرز ہیں ہم بہت سپیڈ سے کچھ کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ کوئکلی جاوا کا سینٹیکس فالو کرنا شروع کر دیں اور اس کے بعد آپ ہم اچھے پروگرامس کی طرف اور اپنے ویب ڈیزائن کے کور کورس کی طرف چلا جائیں تو ایکسیپشن ہینڈلنگ مورل لیس ویسی ہے جیسے سی پلس پلس میں ہے ٹرائی کیچ فائنلی اسی طرح کام کر رہے ہیں تھروز کا ورڈ ہم نے دیکھا ہے اس کو استعمال بھی کیا ہے آپ کے جو ریلیٹڈ کویشچنز ہیں اس سے وہ کچھ ہینڈ آؤٹس میں بھی ڈسکس ہو جائیں گے اور ویسے بھی آپ ہم سے ڈسکس بھی کر سکتے ہیں تو ٹرائی کیچ فائنلی تھوڑا سا میں اس کو کور اپ کر دیتا ہوں ٹرائی میں وہ کوڈ جو کہ ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں کیش میں وہ کوڈ جہاں پہ ایکسیپشن ہینڈل کرنی ہے فائنلی وہ کوڈ جو ہر حال میں ایگزیکیوٹ کرنا ہے چاہے ایکسیپشن آئے یا نہ آئے اور تھروز وہاں پہ یوز ہوتا ہے جہاں پہ ایکسیپشن کو پیچھے پھینکنا ہے ایکسیپشن ہینڈلنگ جو ہے پروگرامنگ کا ایک انتہائی امپورٹنٹ پارٹ ہے ہمارے پروگرامس جو کمرشل گریڈڈ پروگرامس ہوتے ہیں ان میں ایکسیپشنس کا پراپرلی ہینڈل کیا جانا ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ کوئی ایسا سافٹ ویئر استعمال کرنا پسند کریں گے کہ جس میں ایررز آ رہے ہوں اور پرابلمس کو ڈیل نہ کیا گیا ہو سملرلی آپ کے بنائے ہوئے سافٹ ویئر جب ہمارے کلائنٹس یوز کرتے ہیں دوسرے لوگ یوز کرتے ہیں تو بھی یہ چاہتے ہیں کہ سافٹ سافٹ ویئر ایک پرفیکٹ فیشن میں کام کرے اس میں ایررز اور ایکسیپشنس نہ آئیں تو اپنے کوڈ میں جب ہم اسٹوڈنٹ لیول پہ اسائنمنٹس کر رہے ہوتے ہیں ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ ایکسیپشنس ہم ہینڈل نہیں کرتے کھا جاتے ہیں کچھ اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کو ذرا اوائڈ کرتے ہیں تو ایکسیپشن ہینڈلنگ کی ایک عادت ڈالیں کیونکہ یہ آپ جب ریئل ورلڈ کوڈنگ کریں گے کمرشل پروجیکٹس بنائیں گے تو وہاں پہ there will be lot of code جو کہ ایکسیپشن ہینڈلنگ کو ڈیل کر رہا ہوگا ایکسیپشن ہینڈلنگ سے جو ریلیٹڈ کے کویشچنز ہوں آپ ہمیں میل کریں اگین آپ کو میں بار بار یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری سزمشن کو میں اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کی ایکسپلینیشن کی ریکوائرمنٹ ہے do tailors will try to help you out through handouts extra material اور ٹیوٹوریلس اور ان سب کے تھرو ہم آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے تب تک کے لیے اب ہم جب نیکسٹ لیکچر میں ساتھ ملیں گے آپ کو میں یہ تھوڑا سا ہوم ورک ہے کہ کریں ایکسیپشنس کو بنا کے چلا کے دیکھیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو ذرا فیملیئر کریں انشاءاللہ شاء اللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی